فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غريض القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوقت على الله وقال ان اللہ یحب المتوکلین محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھی ہو ہم نے سورہ عال عمران کی آیت نمبر ایک سو انسٹھ پڑھی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے اے فبما رحمت من من اللہ لنت ولو القلب اسلام میں اخلاق حسنا کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے اور اخلاق حسنا میں ایک بڑا اہم اخلاق یہ ہے کہ انسان اپنی زبان اپنے اخلاق اپنے دل کو نرم رکھے انسان سے گفتگو کرے تو میٹھی زبان استعمال کریں اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ اپنی مسند میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام شام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ عی العمال افضل آپ بتائیے کہ سب سے بہترین عمل سب سے بہترین نیکی کیا ہے نبی علیہ السلام شام نے ساتھ نمایا کہ سب سے بہترین نیکی یہ ہے المان باللہ و تصدیق اے وجہ جن کی سبیل وہ مغرور سب سے اعلی درجے کے اعمال سب سے محبوب ترین اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک چار ہیں نمبر ایک اللہ پر ایمان رکھنا نمبر دو اللہ کی تصدیق کرنا نمبر تین جہاد ان کی شرین اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا اور نمبر چار آپ نے ساتھ میں حج مغرور کسی انسان کو حج مبرور نصیب ہو جائے تو سمجھو یہ چار اعمال احب العمال میں سے ان سے بہترین کی اللہ تعالیٰ کو کوئی دوسری نہیں لگتی لیکن سائل نے کہا یا رسول اللہ لقد اکثر کا میں نے ایک بات پوچھی تھی آپ نے تو چار باتیں بیان کر دی ہمیں ایک بات چاہیے تھی آپ نے ساتھ فرمایا اگر تمہیں یہ چاروں چاروں عمل بھاری پڑتے ہیں تو پھر تمہیں چار اور بہترین اعمال بتا دیتے ہیں فلیل الکلامی بدل الطعامی و سماحل و سماحم آپ نے سب سے بہتر بخل کن حسن پھر آپ اگر پہلے چار امال تم کو بھاری پر لگتے ہیں آپ برا امال میں تو تمہیں چار بہترین اعمال اور بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں فلیل الکلام ان چاروں اعمال میں سب سے پہلا عمل جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ یہ کہ اپنے بھائیوں سے بات کرو تو نرم زبان استعمال کرو فلیل الکلام نرم زبان استعمال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پیارا عمل اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا محبوب عمل ہے فلیل الکلام نمبر دو وبر الطعام اللہ ہمیں جتنی استطاعت دیا ہے زیادہ سے زیادہ غریب مشکل بھوکے محتاج حاجت مند مسافر اپنے دو صحباب کو کھانا کھلاؤ تیسرا عمل جو ہے احب العمال میں سے آپ نے میں وہ فما اگر تمہارے ساتھ تمہارے اندر اف در گزر کا ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور خیر کرنے اور سامنے والے کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے تو اس کو معاف کرنے کا جذبہ تمہارے اندر ہو یہ احب العمان ہے نمبر چار وہ کل کن حسن اگر تمہارے اخلاق اور کردار اچھے ہو گئے تو اچھے اعمال اچھے اخلاق بھی اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ پیارے ہیں ان چار اعمال کو سن لینے کے بعد پھر اس شخص نے کہا یا رسول اللہ انی ارید و کلے مت یہ آج باتیں آپ بیان کر دیے میں صرف ایک عمل چاہتا ہوں کہ جو سب سے محبوب عمل ہو آپ بتائیں انی ارید و کلے واحدہ صرف ایک بات آپ بتائیے ہمیں آج پر عمل کرنے کی طاقت نہیں ہے آپ نے شاخ روایا اگر ان آٹھ باتوں پر تم عمل نہیں کر سکتے جن میں ایک بات ہے ولیم الک ہمیشہ اپنے بھائیوں سے گفتگو کرو یا نرم زبان ہو میٹھی زبان ہو شیریں انداز ہو اس سے تم یہ آپ برا ہمارے اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک چیز چاہتے ہو تو یہ لا اللہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہو یا جو تم پر آفات اور مصیبتیں آ جائیں اپنے آپ کو قصوروار سمجھو کہ ہم سے شاید کوئی خطا ہوئی ہے جس کی سدائی ہم کو مل رہی ہے خبردار اللہ تعالیٰ کو قصوروار نہیں پھیلانا نبی علیہ السلات اسلام کی حدیث میں نے اس لیے بیان کیا کہ فلیم الکلام احب العمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہیں ان میں سے ایک ہے کہ ان شان کی زبان اچھی ہو میٹھی ہو نرم گفتگو ہونی چاہیے اے ایسا پن ڈاٹ پتار سخت زبان استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے ہمیں حدیث یاد آئی نبی علیہ نے ایک موقع پر ساتھ رمایا اور بارہ آپ لوگوں نے حدیث سنی ہے نرم زبان استعمال کرنے کا کیا مقام و مرتبہ ہے سارا فساد سارا بگاڑ بلکہ ہر اختلاف ہر جھگڑے اور ہر بگاڑ کی ابتدا جو ہوتی ہے سخت زبان اور کلامی سے ہوا کرتی ہے ہر لکھت ہر جگڑے کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ غلط زبان کے استعمال سے ہوتی ہے اسی لیے جھگڑے سے بچنا اور نرم زبان استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کا اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے کہ نبی علیہ السلام صاحب نے ساتھ نمایت موقع پر ان نسل جنت من من رہا اے لوگوں یاد رکھنا جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علی شان محل رکھا ہے اتنا وہ خوبصورت اور اتنا بہترین ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے وہ محل عطا کر دیا وہ اپنے اس محل میں جائے گا تو دنیا کی دس گنا برابر جو اس کی جنت ہوگی اپنے اس محل میں بیٹھ کر کے پوری دس گنا دنیا کی دس گنا جنت کا نظارہ بغیر کسی کیمرے اور بغیر کسی آلے کے ویسے ہی دیکھتا ہوگا جس طرح سے آدمی اپنے قریب کی چیڑے اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اگر وہ کہیں اس محل سے باہر چلا گیا تو جہاں بھی چلا جائے گا اگر وہ پلٹ کر کے دیکھے گا تو اس محل کی ساری چیزیں اس کو ویسے ہی نظر آتی ہوگی جیسے اندر رہ کر کے نظر آتی ہیں صاحب کرم نے کہا لمن ہی یا رسول اللہ یا رسول اللہ اتنا عالیشان محل یہ کسی نبی کسی پیغمبر کسی شہید اور کسی ولی کے لیے ہے کس کے لیے ہے آگے کلام سنیا یہ آج ایشان محل اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے لمن الکلام بات کرتا ہے دوستوں سے تو نرمی کے ساتھ بات کرتا ہے داد جبد اور اس طرح سے بد کلامی اور سخت کلامی سے کام نہیں لیتا لمن الان جو میٹھی زبان استعمال کرتا ہے کھانا کھلاتا ہے اور جب دنیا کے سارے لوگ سوئے ہو تو رات میں اٹھ کر کے تحجد کی نماز پڑھا کرتا ہے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام خان کو اسی چیز کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا ہمارے نبی آج آپ کے ارد گرد اتنی بڑی جماعت نظر آ رہی ہے دنیا حیرت زیادہ ہے کہ آج جو آ گیا وہ دنیا کو تو چھوڑ دیتا ہے لیکن کبھی آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ چیز آپ کو کس کی برکت نصیب ہوئی ہے اور اللہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ کو عطا کیا ہے کہ اللہ نے اپنے سب و کرم سے آپ کو نرم زبان اور نرم دل بنایا ہے اگر آپ کے اندر یہ کمال نہ ہوتا آپ کی زبان نرم نہ ہوتی آپ کا دل نرم نہ ہوتا آپ سخت زبان اور سخت دل ہوتے نرم سر تو یہ جتنے لوگ آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں آج سے بہت پہلے آپ کو چھوڑ کر کے دور جا چکے ہوتے میرے دوستو اسلام میں نرمی کا نرم زبان نرم دل ہونا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ ہر معاملہ نرمی سے کرنا اس کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام امام ترمیزی رحمت اللہ ابو درد رضی اللہ تعالیٰ ابو درد رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام نے ساتھ رمایا اے لوگوں یاد رکھنا من اوتی حد ہو من رنتے فقد اوتی من الخیر ومن ہو رے من من الرزق فقد رقد فقد ہو حب من الخیر او کما کالا رہ ساسم اے لوگوں یاد رکھو تم میں سے جس انسان کو اللہ رب العالمین نے نرم دل نرم زبان اچھے اخلاق والا بنایا جتنا وہ نرم دل بنا اور جتنا نرم زبان بنا اللہ تعالی اتنا ہی زیادہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے اسے نواز دیا کرتے ہیں آپ نے آگے رشاس فرمایا وہ من ہو رے محد ہو مین رشتے فقط ہو رے محب ہو مین الخیر اس لیے یہ بھی یاد رکھنا جس انسان کو اللہ رب العالمین نے نرم زبان نرم دلی سے محروم کر دیا سب کہ کی بہت زیادہ دنیا آخرت کی خیر اور برکت سے وہ محروم کر دیا گیا ایک موقع پر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تعالانہ صحیح مسلم حدیث ہے اپنی سواری پر سوار ہیں اٹھنی پر بیٹھی ہیں سارے کافی والے آگے بڑھ رہے ہیں نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تعالی کے عمل کو دیکھ رہے ہیں حضرت عائشہ اپنی اونٹنی کو اور تیز بھگانا چاہتی ہیں اونٹنی بیچاری بھاگتی ہے لیکن حضرت عائشہ جتنا چاہتی ہے اتنی تیز اٹھنی زندگی نہیں چل رہی ہے اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مرضی کے مطابق اپنی سواری کو بھگانے کے لیے اونٹنی کو پیٹنا شروع کر دیا لیکن رحمت للعالمین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے نہیں آئے تھے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت اللہ نے آپ کو بنا کر کے بھیجا تھا وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ نہ اونٹنی پر سختی کر رہی ہے اونٹنی کے اندر جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ مار کر کے اس کو چلانا چاہتی ہے بگانا چاہتی ہیں آپ نے بڑے شور سے پکارا یا آئے ستو الئی کے در رسک یا آئے ستو الئی کے در رسک فن رسک لائن فن رسک نہ پور شعین اللہ خانا ولا ينزع من شيء إلا شانه او كما قال على إطراسان اے آشا خبردار اونٹنی کو اٹھنی کے ساتھ اپنی سواری کے ساتھ سختی نہ کرنا اسے مار پیٹ کر کے زبردستی اس کی طاقت سے زیادہ بنانے کی کوشش نہیں کرنا الگ کے ایسا تو اپنے سواری کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو اور نرمی کے ساتھ سلوک کرو یاد رکھو اے عائشہ تمہیں کیا معلوم ہے آشا اللہ کی قسم جس سیدھ میں میں اللہ تعالی نرمی یا جس انسان میں جس عمل میں جس چیز میں جس مومن کے اندر اللہ تعالیٰ نرم زبانی اور نرم دلی پیدا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نرمی کے برکت سے اس کے مقام اور مرتبے کو دنیا اور آخرت میں بلند اور اونچا کر دیا کرتا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا ہے آسان ہو اور جس چیز جس انسان سے نرمی نکال لی جاتی ہے اور جو سخت دل اور بد زبان ہو جایا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتا ہے اور اس کے مقام اور مرتبے کو دنیا کے اندر گھٹا دیا کرتا ہے اسی لیے ہر چیز کے اندر انسان کو نرمی استعمال کرنی چاہیے اسی لیے ذرا غور کریں نبی حضرت آشر رضی اللہ تعالیٰ ایک سبنی سوال کے ساتھ سختی کر رہی ہے نبی علیہ السلاط اسلام نے گوارا نہیں کیا نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا آج ہماری اپنی سواریوں کو بنا دیکھو ہم جس گاڑی پر بیٹھ جاتے ہیں انسان سوچتا ہے کہ اپنی گاڑی پر اور اپنی ملکی کے لیے تیار نہیں ہوتا اسی لیے کرتا ہے نقصان کرتا ہے اپنے آپ کو بھی نقصان میں ڈالتا ہے اور سامنے والوں کو بھی نقصان میں پہنچا ڈال دیا کرتا ہے یہ ساری ساری خرابیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب انسان بھی ریترا شام کی اسلوے کو چھوڑ دے اور سواری کے ساتھ ضرورت سے زیادہ بڑھانے کی کوشش اور ضرورت سے زیادہ اسے دبانے کی کوشش کرنے لگتا ہے نبی علیہ سلاد اور سلام بڑی رغبت دلائی ہے کہ ہر مسلمان اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ نے حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھو ادا اراد اللہ بے اہل بیت خیرن ادا اراد اللہ بے اہل بیت خیرن دل على اور کما کالا رہتا ساسان جس گھر میں جس انسان کے گھر میں بال بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اہل ویان کے ساتھ اپنے آئلے کے ساتھ اللہ زندگی گزارتا ہے اللہ کسی گھر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی خاندان اور کسی گھر والوں کے ساتھ جب چاہتا ہے کہ بھلائیوں کے راستے خیر کے برکت کے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے دروازے اس گھر والوں کے لیے کھول دے تو اللہ تعالیٰ گھر والوں کو نرمی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا کر دیا کرتے ہیں انسان اپنے بیوی کے ساتھ نرم معاملہ اپنے بچوں کے ساتھ نرم معاملہ اپنی اولاد کے ساتھ اخراج کا مظاہرہ کرتا ہے اور اسی طرح سے اولاد کو اور بیوی کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ گھر کے مالک اور گھر کے گھر کے ذمہ دار کے ساتھ نرم معاملہ کریں اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بڑی تاکیب کرتے تھے اے مسلمانوں اس خیرہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں میری نسل وسیعت اور میری تاکید کو قبول کرو اس تو صوبائی خیرہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے گھر والیوں کے ساتھ ہمیشہ خیر کا معاملہ کرنا نرمی کا معاملہ کرنا اخلاق کے ساتھ پیش آنا خبردار اپنی بیویوں کے ساتھ بد کلامی دلی اور بد اخلاقی کا معاملہ نہیں کرنا اس تو صوب خیرا لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں اپنی عورتوں کے بارے میں میری وسیعت کو قبول کرو اور میری وسیعت یہ ہے کہ اپنے گھر والوں اور اپنی عورتوں اور بیویوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا لیکن آج سارا دلاؤ بد کلامی سختی اور بد اخلاقی سے ہمارے گھر اجڑ رہے ہیں نبی علیہ السلاط اسلام سے اس میں ترمیدی کی حدیث ہے یہ حضرت ابو ابو رضی اللہ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہما نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط شام بیٹھے تھے آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے اتفاقن اس دن اس مجلس کے اندر اکرا ابن حارث یہ بڑا اجد انسان تھا دیہات کا رہنے والا سخت دل سخت زبان سخت مزاج یہ تینوں عیب اس کے اندر تھے دماغ کا بھی سخت تھا زبان کا بھی سخت تھا اور دل کا بھی یہ سخت تھا ایسا انسان نبی علیہ کے مجلس میں موجود تھا اتنے میں حضرت حسن آئے نبی کے بعد دوڑے میں آئے نبی نے ان کو گود بھی لیا ان کو چوم لیا بوسا دیا اور بازو میں بیٹھا دیا تھوڑی دیر میں حضرت حسین دوڑے میں آئے وہ بھی حضرت حسین جب آئے تو یہاں کے نبی نے اپنے ہاتھوں کے بوٹ کو پھیلایا حضرت حسین دوڑ کر کے کود پڑے کے گود میں حضرت حسین کو آپ نے چمٹایا بوسا دیا چوما اور پھر بازو میں بیٹھا لیا وہ اکڑ بد دماغ سخت مزاج سخت دل سخت زمان بیٹھا ہوا تھا اس نے بڑی حکارت کی نگاہ سے کیونکہ مالدار تھا اس لیے اور مال کا نشہ موجود تھا اس نے بڑے چناو انداز میں کہا آپ لوگ اپنے بچے یہ مٹی میں کھیلتے ہیں ناک یہاں سے بہ رہی ہے رال یہاں سے ٹپک رہا ہے دھول مٹی میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن عجیب آپ لوگ تھے کہ ایسے بچے آئے تو دوڑ کر کے ان کو چھو اور ان کو بعدوں میں بیٹھا لیا نبی علیہ سلام نے صرف اس سے ایک ہی بات پوچھی یہ تمہارے بے اولاد ہے کہا الحمد للہ میرا ایک تو تو نہیں آپ دو ہیں ہمارے دس بیٹے موجود ہیں گھر کے اندر لیکن آج تک میں تب بل پر ہوں لیکن میں نے صفائی ستھرائی ایک خیال رکھا ہم نے آج تک اپنے کسی بیٹے کو بوسا نہیں دیا ہم وہ اپنی اولاد پر رحم نہیں کر رہا ہے اپنی اولاد پر شکت نہیں کر رہا ہے اپنی اولاد سے محبت کا اظہار نہیں کر رہا ہے جب اس نے فخریہ طور پر کہا ہمارے پاس دس بیٹے ہیں ہم نے آج تک کسی کو گوسا نہیں دیا ہم نے ناک بہ رہی ہو رات رہی ہو ایسے بچوں کو میں اپنے قریب نہیں آنے دیا نبی نے ندی ریت کا لا بنوایا من لا رحمت جو اپنی اولاد پر نہیں رحم کرتا اللہ اس بد وقت پر ہی رحم نہیں کرتا جیسے صحیح بد ہے اللہ نے اگر تیرے دل سے نرمی نکال لیا ہے تیرے اخلاق سے تیرے دماغ سے اللہ نے اگر نرمی نکال لیا ہے الفت فتح محبت اور سبق نکال لیا ہے تو میں اپنے سے تیرے دل میں اولاد کی محبت نہیں پیدا کر سکتا اور تیرے دل کو میں نرم نہیں کر سکتا میرے بھائیوں ہر ہر معاملے میں انسان کو نرمی رویہ اختیار کرنا چاہیے اللہ نے اس میں بڑی خیر و برکت رکھی ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اولاد کے شرارت اہل ویال کی شرارت سے کچھ سختی بھی کرنی پڑتی ہے جیسے اسلام نے قرآن و حدیث کا میں ہمیں اجازت دیا ہے لیکن عام طور پر ہونا چاہیے کہ ہمیشہ نرم رویہ اچھی زبان اچھے اخلاق کا استعمال کیا جائے اکول کو لہٰذا وہ کلبی معافی نہیں الحمد للہ وقفا وسلم اما آباد اہل ویال اہل ویال عیال تک اپنے ذاتی معاملات تک نرمی رزق لین اور اخلاق ہنسنا کو اسلام نے محدود رکھنے کا حکم نہیں دیا ہے اس سے آگے بھی گیروں کے ساتھ بھی نرمی ہونی چاہیے گیروں کے ساتھ آپ معاملہ کریں معاملات میں نرمی اللہ اکبر سنا ہوگا آپ لوگوں نے نبی رہے شاسم بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام موجود ہیں ایک بدو آیا اس کو جب پیشاب آیا تو فوراً اسی مسجد ہی کی دیوار پر پیشاب کرنا شروع کر دیا صاحب کرام نے ڈانٹا مارنے دوڑے اللہ نے فرما داؤ ہو رہا تب ریمو خبردار جھڑکو نہیں ڈانٹو نہیں ولا تب ریمو ہو اللہ پورے اچھی طرح سے اس کو پیشاب کر لینے اس کا پیشاب روکو نہیں اللہ اکبر یہ رحمت اللہ عالمین کے نروی گیروں کے ساتھ جاہلوں کے ساتھ انپڑوں کے ساتھ نادانوں کے ساتھ اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنے طالب علموں کے ساتھ اللہ سے سب ہو رہا فب ریمو ہو جب پیشاب کر کے فارغ ہوا نبی ریسرا شام نے اس کو برایا کا دیکھو اگر تم مسجد میں ہو تو مسجد پیشاب کی جگہ نہیں ہے یہ نماز کی جگہ ہے ذکر اذکار کی جگہ ہے اعتکاف کی جگہ ہے تلاوت کی جگہ ہے اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے اگر مسجد میں بیٹھو پیشاب آ جائے تو یہاں آئندہ نہ کرنا اٹھ کر کے باہر جا کر کے پیشاب کر لیا کرو یہ تو اس کو تعلیم دی صحابہ کرام کے بڑے بچے میں تھے ان کو کیا تعلیم دی آپ نے ایک آدمی کو بھیجا ہے پانی لے کر کیا ہو گیا دوڑ کر کے پانی لایا نبی علیہ راستہ نے اپنے دست مبارک سے اس کے پیشاب پر پانی ایک ڈول ڈال دیا سما میں دیکھو کتنی آسانی سے مسجد پاک ہو جاتی ہے تم لوگ اس جاہل کو اتنا داغ پھٹکار کر رہے تھے جب وہ باہر نکلا کہتا ہے اللہ کی قسم ہم نے دنیا میں بہت استادوں کو دیکھا ہے لیکن محمد سلم جیسا نرم دل اور باخلاق معلم میں نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھا یہ ہے میرے بھائیوں نبی کا اخلاق گیروں کے ساتھ ہم باہ ہو کر نبی مالک رضی اللہ تعالیٰ کو حدیث کو بنا دیکھو نبی علیہ السلام مسجد سے نکلے گھر میں داخل ہو رہی ہیں اور ایک بار آپ کے دھاگوں والی سوت کی ایک چادر ہو رہی ہوئی تھی اور وہ بڑی خوب بری تھی نبی علیہ السلام آگے جا رہے ہیں پیچھے سے وہ آیا آپ کی چادر کو کھینچ کر گھوم زور سے اپنی طرف کھینچا آ تو مالک ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کے کندھے مبارک سے خون نکل گئی اتنا سب اس نے کھینچا نبی علیہ السلام نے فرق کر کے دیکھا تو کہتا ہے مجھ کو کیا دیکھتے ہو یہ میرے اونٹ ہے اور یہ بیٹی مال میں جو مال رکھا ہے نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا نہ تیرے دادا عبد المطلف کا یہ سب قبلہ کر کے بیٹھا ہے میرے دونوں اونٹوں پر مال لاد کر کے دے دی نبی رہے پاستا فرمایا میں نے کب کہا یہ میرا مال ہے یہ سارا مال اللہ کا ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ مال میرا ہے یا میرے باپ یا میرے دادا کا ہے میرے ان دونوں اونٹوں پر پورا مال لاد کر کے ہمیں واپس کر نبی نے سب فرمایا کہ مال تو بعد میں دے دے لیکن تجھ سے بدلا لیا جائے گا دیکھ میرے دونوں کندھے سے خون میں بہ رہا ہے ہار تو نے کیا مجھے زخم پہ پہنچایا ہے تجھے بدلا دینا پڑے گا اکڑ گیا بدو کہتا وہی اللہ لیے تیار ہوں اللہ رسول نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اللہ نے کے ساتھ کی اجازت دی ہے تو نے مجھے تکلیف دی ہے اور قرآن نے ہمیں بدلا لینے کا حکم دیا ہے ہم تجھے بدلا لیں گے اور تجھے کے ساتھ دینا پڑے گا کہتا اللہ اللہ اللہ کی قسم ہم سے بدلا نہیں لے سکتے آپ بار بار تکرار ہو کہہ رہی ہے اللہ صرف ہمارے بدلا دینا پڑے گا اور وہ کہتا اللہ کی قسم بدلا نہیں دے گا نبی ریتا صحابہ کرام چاروں طرف سے کھڑے ہوئے کہ اللہ رسول اجازت دے تو ایسی پٹائی کرے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت آپ کے ساتھ نہ کرے لیکن بغیر اجازت کے کوئی صحابی اپنا قدم آگے کی طرف نہیں بڑھا سکتا اللہ رسول نے فرمایا اچھا بتا کیوں نہیں بدلا دے گا کہا میں نے محمد کو تکلیف دی ہے اور محمد کا وکاس ہے کہ آج تک محمد نے کسی سے بدلا ہی نہیں اسی لیے سے کیوں بدلا دے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ سلم لبی رسرات ہنس پڑے اور فرمایا لوگوں کر دو اللہ حکمر نبی علیہ السلام کا خیال اپنی ذات اپنے گھر تک محدود نہیں بازار میں قوم کے ساتھ جہاد میں مسجد کے اندر جہاں بھی لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ہمیشہ نرمی کا معاملہ کیا اسی لیے نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر ذرا غور کریں کہ جس کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نقل کرتی ہوئی نبی علیہ السلام نے رقبت دلاتے ہوئے قیامت تک آنے والے امتوں کو سبق اور درد لینے کے لیے لوگوں دیکھو اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ نہیں دنیا میں ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرو تو نرمی کا کرو لین دین کا معاملہ کرو تو نرمی استعمال کرو جس معاملے میں زندگی جو معاملہ بھی ہو ہمیشہ تم نرم رویہ اختیار کرو آپ شاسما سے ہیں ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ نما حدیث کے راوی ہیں ہیں کہتے نبی ہو سوارا حبیش من ہے کرتے امتیں گزر گئی ہیں ان میں سے کسی کسی ندی کے ایک امتی کو مرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے حساب کتاب کے لیے پیش کیا جب اللہ رب العالمین کے سامنے آیا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا مومن تو ہے کلمہ کو تو ہے لیکن وہ نہیں میرا خیر شہی اس کے نام آمان میں کوئی ایک نیکی بھی موجود نہیں ہوئے ایک نیکی بھی اس کا نام ہے آمان موجود نہیں ہے آج کی زبان مبارک زمانہ میرے پاس لوگوں میں کے سامنے کھڑا ہوا ہے اس کا نام ہے آمان میں مگر ایک نیکی نہیں ہے اپنا ہو کامدار لگا ہوا ہے ہر اس سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اجازت دے بتائے اس کو جہنم کے کس گڈھے میں داخل کر دیں اللہ تک اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نیکی تو نہیں تھی نیکیاں نہیں تھی کوئی اس کے پاس نیکی نہیں تھی صرف ایک اس کا دستور کیا تھا وہ مالدار تھا کانے وہ کان شرط وہ مالدار تھا لوگوں سے لین دین کیا کرتا تھا کوئی ضرورت مند کوئی حالت مند اور کوئی غریب انسان آیا اس سے مال لینے کے لیے مال دے دیتا ادھار چاہیے ہمیں کیش نہیں چاہیے اچھا ادھار کر دیں گے فروغ دو مہینے کے بعد فروغ تاریخ کو آپ کا مال لوٹا دوں گا نبی لوٹا سا فرماتے ہیں وہ اس غریب پر ہم کرتے ہوئے نرمی کا معاملہ کرتا اور مال دے دیتا اور وقت جب اپنے گناہوں کو اپنے نوکروں کو مال قیمت و سننے کے لیے کرموں کو سننے کے لیے بھیجتا تو جب گلام جانے لگتے کہتے یاد رکھو اگر دے سکے تو لے لینا ورنہ ہتکڑی لگا کر کے میرے پاس نہیں لانا اس سے پوچھو اچھا اب آئندہ کب دو گے جب آئندہ کی تاریخ دے دے تو اس کو چھوڑ کر کے مہلت دے کر کے آ جانا اس نیکی کے علاوہ کوئی نیکی اس کے پاس نہیں تھی نبی رہتا فرماتے ہیں اب فرشتے کہنے اللہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں اتنے گنا اس نے کیا ہے جہنم کے کس گڈھے میں داخل کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں بات اصل ہے کام ہے اس کے پاس نیکیاں تو نہیں ہے لیکن میرے آئے پریشان سے کے ساتھ لرمی کا معاملہ کرتا تھا ان کو محلت دیا کرتا تھا اس نے میرے بندوں کو محلت دیا ہے تو میں بھی ہنس کے میدان میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کرنے کا موقع دے دیتا ہوں میرے نرمی کا معاملہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے بنائے محب سنت بنائے جہاں سختی کی ضرورت ہو وہی ہم سختی استعمال کریں وہی سخت رویہ استعمال کریں ورنہ کوششیں ہونی چاہیے اپنے ذات کے ساتھ اپنے سواری کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے نوکروں کے ساتھ اپنے دوست احباب کے ساتھ اپنے قوم و برادری اور اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کے ساتھ یا مخلوق کے ساتھ نرمی کرنا چاہیے ارحم کرو مہربانی تو مہرے زمین پر خدا کا مہربا ہوگا پری پر اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں نرم دلی پیدا کر دے نرم زبان بنائے نرم مزاج بنائے ہم نے جو بیمار ہو سکا کلی عطا فرما جو مقروض ہے ان کے مقرر کو ادا کرا دے پریشان حال بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے ہماری بد اخلاقیاں بد مزاجیاں بد دماغیاں اور ہماری سختیوں کو اللہ تعالیٰ نکال کر کے ہمیں نرم مزاج نرمی دل نرم رویہ اختیار کرنے والا بنا ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے سارا کی توفیق نصیب فرما انہیں وہی عمل اور وہی وہی راہ اختیار کرنے کی توفیق دے جو امت کے لیے ملت کے لیے قوم کے لیے ملک کے لیے وطن کے لیے اسلام کے لیے خیر و برکت ہو اور جس میں بھلائی ہو اللہ تعالیٰ انہیں ہر ایسے کام سے روک دے ان کے ہاتھوں کو ہر ایسی چیز سے رو پکڑ ہاتھوں کو پکڑ

اللہ تعالی اکبر